حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ان سے عرفات کے میدان میں عرفے کے دن کا روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر